وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين محترم سامعين آج خطبے کا جو موضوع ہے اسی کی مناسبت سے سور فصلت کی ایک ہم نے تلاوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے پانچ وقت کی نماز تو اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں معراج کی رات قبل ہجرا فرض کر دیا تھا لیکن ابھی با جماعت نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا جب آپ ہجرت کر کے آئے اور مدینہ طیبہ میں مسجد تعمیر ہوئی اب نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی وقت کوئی مقرر نہیں رہتا تھا کسی کے جماعت چھوڑتی تھی کسی کے جماعت کو جماعت ملتی تھی کوئی پیچھے رہ گیا کوئی بہت پہلے آ گیا تو نماز کے لیے بڑی تکلیف تھی کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ میٹنگ کیا اور بلایا اور فرمایا ہم چاہتے ہیں کوئی ایک ایسا نظام رائج کیا جائے کہ ہر مسلمان کو پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے رائے دیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ لکڑی اکٹھا کی جائے اور نماز کا وقت آئے تو لکڑی میں آگ لگا دی جائے پاس پڑوس کے لوگ اس کی روشنی دیکھیں گے دور دراز کے لوگ دھواں دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہے جماعت کھڑی ہونے والی سارے لوگ آ جائیں گے نبی علیہ عرسراف سامنے شاستر میں نہیں اس سے مجوسیوں کی عبادت کی مشابہت ہوتی ہے یہ مناسب نہیں پھر کسی نے کہا کوئی گھنٹی رکھی جائے نماز سے وہ گھنٹی بجائی جائے اللہ فرمایا نہیں اس سے بھی <clears throat> عیسائیوں کی مشابت لازم آتی بہت ساری رائے دی گئی کسی پر بات نہ بڑی سارے لوگ گئے سو گئے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد رب ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوئے ہوئے تھے کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا بازو میں ایک بانسری جو لوگ بجاتے ہیں بغل میں دبائے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ بانسری ہے کہا اسے ہمیں دے دو کہا کیا کرو گے کہا کہ میں چاہتا ہوں نماز کے لیے بڑی پریشانی ہے مسلمانوں کے لیے وقت نہیں پتا چلتا کہ نماز کب کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو ہم زور سے بجا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں نماز کا وقت ہے تو اس نے کہا کس کو کیا کرو گے کیا میں اس سے اچھی چیز تم کو نہ بتاؤں کہا ضرور بتائیں کہا کیا ہے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان اس نے سکھلا دی صبح ہوئی نیت کھلی یہ صحابی دوڑے ہوئے آئے نبی علیہ السلاط اسلام کو اطلاع دیا یا رسول اللہ ہم لوگ بڑے پریشان تھے آج میں نے ایسے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام شام کو یہ کلمات بہت پسند پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی وہ کوئی خواب نہیں تھا فرشتے کو بھیج کر کے اللہ نے آپ کے اس امتی کو ادان کا طریقہ سکھلا دیا یہ ہے میرے بھائی نبی علیہ السلاق شام نے سنا ظہر کا وقت ہوا اللہ رسول نے فرمایا وہ صحابی جو ادان دیکھے تھے خواب میں آؤ بلال کو بلاؤ نہ بلاؤ اللہ بلال یہ دھیرے دھیرے جو کلمہ تم کو بتا دیتے آواز سے اس کو پکار کے کہتے رہنا نبی علیہ السلام شام نے شروع کروائی حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا حالانکہ جس صحابی نے خواب دیکھا تھا ان کی تمنا تھی رب نے اتنا بڑا میرے اوپر کرم کیا میں ہی سب سے پہلے اذان دوں انہوں نے چاہا لیکن اللہ سے فرمایا نہیں تم بہتے جاؤ چونکہ بلال کو دو چونکہ بلال کی آواز بڑی بلند اور بڑی پیاری ہے اللہ کے رسول کا حکم ہوا حضرت بلال نے سہر کی ادان دی دور دراز کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سنے کہتے یہاں یہ میں نے کلمات خواب میں دیکھا کس نے اعلان کیا وہ دوڑے ہوئے نبی رہ شام کے پاس پہنچے یا رسول اللہ یہ کلمات کس نے کہا تھا کیا ہوا میں نے خواب میں یہ کلمات آج سیکھے تھے تیسرا آیا اللہ سے رو یا کم کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے بہت سارے ساتھیوں کو خواب دکھا کر کے ایک اذان کا طریقہ رائج کر دیا اس وقت سے یہ ہماری اذان درست ہوئی اللہ رب العالمین نے اذان کے متعلق بڑی عجیب سے آیت قرآن پاک فصلت کی کی نایت نازل ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اللہ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هذه الآیت نزلت فی المؤذنین اذان دینے والوں کے متعلق اللہ نے آیت نازل کی ومن احسن و وعمل صالح وقال من مسلم اس شخص سے اچھی دعا اچھی دعوت اچھا پیغام اچھی تبلیغ کس شخص کی ہو سکتی ہے اس انسان سے اچھی بات کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے حیال السلام آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے حیا الفلاح آ جاؤ کامیابی کا عمل کرنے کے لیے کامیابی کی طرف اس سے بڑی دعوت اس سے بہترین کلمات کسی اور کے نہیں ہو سکتے رب العالمی نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور خود کہتا اننی من المسلمین اے لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنے والا ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنا فرما بردار بنائے نماز اذان کی دو اذان کے دو مقصد ہیں نمبر ایک میرے بھائیوں اذان کا مقصد ہے اعلان اعلان اذان اذان کے معنی آتا ہے وہ اللہ و رسولی اذان کے معنی آتا ہے اعلان کرنا یعنی پورے محلے کے مسلمانوں کو اعلان کیا جاتا ہے اذان کے ذریعے ایسے کاروباری لوگ کاروبار چھوڑو اب اپنے نماز کی طرف آؤ اب جس نے تمہیں کاروبار جس نے تمہیں یہ بہترین نوکری جس نے تمہیں یہ بہترین فیکٹری اور کارخانے عطا کیے ہیں اس نے دیے ہیں اب ذرا وقت نکال کر کے اس کی طرف آ جا ایک دنیا کے ہر قسم کے مسلمان سوچے بڑے امیر غریب عالم جاہر ہر ایک کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے اعلان کیا جاتا ہے اب کاروبار کا وقت نہیں اگر فجر کا وقت ہے تو اعلان کیا جاتا جاتا ہے تو خیر میرا نو اب سونے کا وقت نہیں ہے اب نماز کا وقت ہے اور دوسرا مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ انسان دوسرا مقصد یہ ہے انسان نماز کو معلوم ہو جائے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور وہ نماز کے لیے مسجد میں آ جائے خبر دی جاتی ہے نماز کی آنے کی اور وقت بتایا جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت آ جاتا ہے دنیا کے اندر مسلمان مسلمانوں کی اذان ایک ایسی عبادت ہے نہ وقت سے پہلے ہو سکتی ہے نہ وقت سے کے بعد ہو سکتی ہے اسی لیے اے بر صغیر کا انگریزوں کے دور کا سب سے اہم واقعہ اور بڑا خطرناک واقعہ جب مسجد اور غیر مسلموں کے عبادت کا معاملہ آیا انگریز کے پاس جیسے مسلمان اذان شروع کرے دوسرا اپنا بھجن گانے لگے اپنا گھنٹی بجانے لگے مسلمانوں نے شکایت کی بات آگے بڑھی انگریز آیا اور ٹھیک بارہ بجے آیا غیر مسلم کو بلایا کہا جاؤ تم گھنٹی بجاؤ جاؤ تم اپنا بھجن گاؤ سب چلے گئے ابھی پانچ منٹ کے بعد پرت کر کے آئے مسلمان کو کہا اذان دو کہا میں ابھی اذان نہیں دے سکتا کہا کیا کہا ہمارے اذان کا وقت نہیں ہوا ہے ایک جملہ انگریز نے پکڑا کہا اس کو جب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں میری عبادت کا وقت ہے مسلمان اپنے وقت کا پابند ہے وہ کہتا ہے ہماری اذان کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے جب تک وقت نہیں ہوتا تب تک ہم اذان نہیں دیتے ہمارے یہاں آخر کار انگریز مجبور ہوا کہا بھائی تمہارے یہاں چوبیس گھنٹے اجازت ہے جب چاہو بجا لو لیکن مسلمان جب تک سورج نہ ڈھل جائے جب تک نماز کا وقت نہ ہو یہ نہ آزان پہلے دینا جائے سمجھتا ہے نہ تو بعد میں اس لیے اس وقت سے لے کر کے انگریز کے دور میں کبھی دوبارہ یہ جھگڑا نہ ہوتا ہماری عبادت کا وقت مقرر ہے اذان کا وقت مقرر ہے دیکھتا ہے ابھی ایک منٹ باقی ہے ابھی دو منٹ باقی ہے بلکہ سیکنڈوں کا اعتبار کرتا ہے ابھی تیس سیکنڈ باقی ہے تیس سیکنڈ کے بعد مؤذن ادان دیتا ہے اور اگر اندازہ لگانا ہو رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرنے کے وقت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 شروع کیا اللہ صفو سنو الفطرتی دعا کرو آج مسلمانوں کو بھی یہ نصیب ہو لیکن ہم تو کھڑکی بند کر لیتے ہیں کیوں ہماری نیت خراب ہو رہی ہے جیسے اس نے کہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لوگوں نے کہا اللہ ہو اکبر اللہ اکبر اللہ سلب سنو الفطرت جنت میں لے جانے والے دین پر یہ قائم ہے ہماری اذان ہے نبی علیہ السلام کو سامنے تو توحید کی اور وحدانیت کی اقرار کا یہ سب سے بڑا ذریعہ اذان بنایا ہے اگر آپ غور کریں چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ مسجد کے محراب اور منابر سے اور آج تو ریڈیو اور ٹی وی چینل ابھی اذان کا یہ مقام اور نماز کا یہ مرتبہ رکھا ہے کہ دنیا کے دشمنوں کے چائنل بھی ادان کے وقت مجبور ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ادان دی جا رہی ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے لوگو تم نے ادان کو کیا سمجھا ہے من کا نا یسم المعدین اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد ربہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ اے لوگو تم نے اذان کو کیا سمجھا یہ صرف چند کلمات نہیں ہیں اللہ کی قسم یہ توحید کا اعلان اقرار کا اعلان اے اسلام کی پابندی کرنے کا اعلان اور دنیا میں اسلام کی سربلندی بلندی کا اعلان پانچ مرتبہ ہوتا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب حق ہے اگر دنیا کے اندر کوئی مذہب جس میں توحید کا اعلان نبی کی رسالت کا اعلان اللہ کی عبادت کا اعلان ہو تو سوائے مسلمانوں کے ادان کے دنیا کے کسی مذہب میں ہے ہی نہیں ہے اسی لیے آپ نے ساتھ سمایا اے لوگوں من کا نہیں نسم معذن معذن جب ادان دیتا ہے ادان سن کر کے اگر کوئی آدمی اس کا جواب دیتا اور ادان کے بعد کہاں اشد اللہ الہ الا اللہ واشد ان محمد اب دو رسی صب اللہ ربن وبی اسلام وب محمد النبی جس نے شہادت کا اقرار کرنے کے بعد اعلان کر دیا رسی صب اللہ ربن محافر اللہ اکبر ہم نے اقرار کر لیا ہمارا رب ہے رب کے علاوہ کسی کو ہم مشکل گسا نہیں مانتے ہم نے قبول کر لیا وہی ہمارا مشکل گسا وہی ہمارا محبوب وہی حاجت روا وہی ہمارا دوست وہی کتب ہمارا وہی معبود ہمارا مسود وہی ہے جس نے کہا رضی تو مل ہے ربن وبل اسلام دین اور جس نے اقرار کر لیا تسلیم کر لیا ہم نے اپنے لیے جو دین منتخب کیا ہے وہ وہی دین ہے جو میرے رب نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ کون سا دین ہے ان دین اسلام جس نے رب کی ربوبیت کو پسند کر لیا اعلان کیا اور اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اگر کسی کا طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے میں نے پسند کیا مسلمان کہتا ہے وب محمد نبی بس نبی جو ہے ان سے اچھا طریقہ کس کا چھوٹے کسی اور کا ہم اپنائیں کے طریقے سے نبی کی سنت سے نبی کی جانچ سے نبی کی پیروی سے اچھی کائنات کسی کی نہیں اس لیے ہم نے اپنا لیڈر اپنا پیشوا اپنا مقتدا اپنا متا اگر ہم نے پسند کیا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے نے یہ کلمہ پڑھ لیا کلمے کے پہلے زندگی کی جتنے گناہ تھے سب کو اللہ نے معاف کر دیا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 اللہ سن فرمایا سنو سنو کیا کہہ رہا ہے اللہ سل اذان دے رہا ہے آر فرمایا جاؤ اس کو بسا دو خرچ سمے نہ اذان میں تو نے توحید کا رب تھا اسلام کا نبی کے تحت تعران کیا اس کی برکت سے رب نے تیرے اوپر جہنم کو حرام کرا دے یہ ایمان توحید اس کی برکت یہ اذان ہے جس کو سن کر کے ہمارے ہمارے روح پہ کھڑے نہیں ہوتے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور ہمیں کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے سورے بنائے اور تو خود جنت کا ذریعہ بنائے نبی علیہ السلام ساتھ ہمایا اے لوگو یہ موسم جو کلمات کہہ رہا ہے بار بار اگر اس کو تم نے بار بار ہے یاد رکھا اور برابر اس کا ورد کرتے رہے تو اللہ سن فرمایا من کا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے سل کے ساتھ اس کلمے کو تسلیم کر لیا رب نے اس کے اوپر جنت کو بھی واجب قرار دے دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت نصیب فرمائے اور اس اذان کی قدر قیمت اور اس کا مقصد سمجھنے کی توفیق دے اکول کو لہٰذا وہ سخر اللہ من بھی محتوب ہو گئی الحمد للہ وقفا وسلام الدین وقفاسلاما آباد یہ تو مسجد نے کیا اعلان کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد ہے عقیدے کی بات آئی اب مؤذن کس طرح بلا رہا ہے اے لوگوں ذرا نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اذان سننے کے بعد سب کو نماز میں آنے کی توفی نصیب ہو جائے اور یاد رکھنا نبی علیہ السلام اور ہیں حدیث قدسی یمنا آدم یمنا آدم آدم کے بیٹے آدم کی بیٹیاں بزنس کر کاروبار کر بڑا سے بڑا حافظ سنا دنیا کی ساری چیزیں کر لیکن تفر رگ لے عبادتی اپنی دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ جب اذان ہو تو میری عبادت کا وقت بھی تھوڑا سا نکال لے اور کیا چاہتے ہیں رب نے نہیں کہا دکان کینسل کر دو کاروبار بند کر دو نہیں یمن آدم آدم کے بیٹے آدم کی بیٹیاں آدم کی اولاد یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا ہے میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ لے عبادت میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لے کتنا ٹائم پیٹ کی پوجا کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے ڈیوٹی اور جس نے ہم کو سب کچھ دیا وہ کہتا ہے چار رکعت دوہر تو پڑھ لے چار رکعت اثر تو پڑھ لے مشکل سے دس بارہ منٹ کا کام ہوتا ہے لیکن آدمی اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتا تفرد لے عبادت ہی میری عبادت کے لیے ٹائم نکال املا لو سردرا کا جنن ہم تیرے دل کو مالداری سے بھر دیں گے وہاں دفاع کرت تیری ساری مشکلات کا دروازہ ہم بند کر دیں گے تھوڑا سا وقت تو نکال لیکن ہم سب چیز کے لیے وقت نکالیں گے لیکن رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے حیا فی فرحان اللہ پھر الفلاح کامیابی کی طرف ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنائے نبی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں میرے حیو حضرت بلال اذان دینے لگے اذان شروع ہوئی اللہ کی بیٹھے ہی بیٹھے صحیح مسلم کے حدیث صاحب کرم بیٹھے ہیں جب حضرت بلال نے اذان دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کلمات ادا کیے تو اللہ صنف دیکھو من کال یقین یقین کے ساتھ جس نے ان کلمات کو پڑھا یاد رکھنا دخل الجنہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ضرور جائے گا وہ انسان کو چاہیے ان کلمات کو پڑھے سیکھے اور اس طرح سے اپنے معاملات کو درست رکھے نبی علیہ السلام کے سامنے صاحب کرام ہے یا رسول اللہ ان المعذرین یفضلوننا اذان کی اتنی فضیلت آپ نے بنایا بتایا اور ایک ہی مؤذن ہو سکتا ہے اور لالچ ہے سارے محلے کے مسلمانوں کو تو اب کیسے ساری فضیلت تو مؤثر لے گیا آج ہاں، میں پرواہ نہ کرو یار کل کما یا جیسے معذن کہتا تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہی کلمات کہتے جاؤ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے تم کو ملے گا لیکن ذرا ٹائم نکال موبائل ذرا چھوڑ دے واٹس اپ اور ذرا غور سننے کی کیا کہہ رہا ہے معذن جو کلمات کہتا بھائی تو بھی کہتا جا اور اگر فارغ ہو گیا اور جیسے فارغ ہوا اس وقت رب سے جو دعا کرے گا رب تجھے دے دے گا حصیلت مسجد کے علاوہ سننے والوں کی ہے آپ نے ساتھ نمایا نمازان کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے اس دعا کو قبول کر دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے آپ نے ساتھ فرمایا جب آزان سے فارغ ہو دعا پڑھو تو نبی پر درود بھیج دینا کیوں جس نے ایک مرتبہ نبی پر اذان کے بعد درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام ساتھ رمایا جس نے اذان کا جواب دیا اذان کا جواب دینے کے بعد جس نے دعا مانگی اور کہا اللہ محمد الفصیح وسیلت فضیلتا جس نے میرے حق میں دعا مانگی اذان کے بعد اے اللہ فضیلت اور وسیلہ اے شفاعت کبرا مقام محمود اللہ ہمارے نبی کو عطا کر دینا میرے لیے جو دعا مانگے گا حلت لہو شفاعتی میری شفاعت اللہ نے اس کے اوپر واجب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ادان کا مقام و مرتبہ ہاں، ہاں، سمجھنے اور اس کو اپنانے کے تو فکر فرمائے الہ عالمین ہمیں جو بیمار ہو سے کلیتا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے الہ عالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے عالمین جو خوف و شرک میں ہیں اللہ انہیں معاہدہ متب سنت بنا اللہ جو ادان سن کر کے تیرے گھر سے دور جاتے ہیں اللہ سارے ایسے لوگوں کو ادان اذان کے بعد اپنے گھر میں بلا لے اللہ تعالیٰ نماز اور اذان کی پابندی کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں شیخ خلیفہ اور ان کے آوار و صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما انہیں صحت و عافیت نصیب فرما اللہ رب العالمین ان سے اچھے کام لے اور ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے الہ العالمین جس شہر میں رہتے ہیں شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ ان کو ہر بنا ہر آفت سے بچا لے الہ حضرات نے کام ہے جس میں آپ کی رضا امت کی بھنا قوم اور وطن کی خیر ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا گدم آپ کی ناراضگی امت اور ملت اور قوم و تمر کا قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہے الہٰ تحالف فوجی جو لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرما انہیں کامیاب نصیب فرما ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے نابوس کر دے اور حق کو غالب کر دے